اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم آج سے ہم نے سورہ کہف کا آغاز کرنا ہے یہ بڑی اہم صورت ہے اس کے جمعت المبارک والے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی پہلی دس آیات اور آخری دس آیات ان کو بھی یاد کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے اور مسلسل پڑھنے کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ اس دوران میں جب ہم یہ سورہ پڑھ رہے ہوں اس کی یہ آیات یاد کرنے کی کوشش کریں روزانہ اگر ایک بھی کریں گے تو بیس دن میں آپ کو یہ آیات آسانی سے یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ سورہ کاف کا شان نزول کچھ اس طرح کا ہے کہ کفار مکہ نے کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے علماء یہود کے پاس کچھ لوگ بھیجے اور ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے یہ دریافت کیا تو انہوں نے تین سوال کفار مکہ کو بتایا کہ یہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیں اور دیکھیں کہ وہ ان کے کیا جواب دیتے ہیں پہلا سوال روح کے بارے میں تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں کچھ خاص معلومات انسانیت کو فراہم نہیں کی تو اس بار بھی نہیں ہوں گی اور وہی ہوا جب آپ اس سے پچھلی صورت سورہ بنی اسرائیل میں جائیں گے تو وہاں آپ کو سوال بھی ملے گا اور اس کا جواب بھی یس الکان روح یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کل روح امر امرب بھی تو یہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں اس بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا تو یہ جواب ان کی توقع کے عین مطابق تھا کہ اس سے زیادہ بتایا بھی نہیں جائے گا پھر دو سوال اور تھے ایک ایسے نوجوانوں کے بارے میں تھا جو کہ اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کے خوف سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے جنہیں ہم آج اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں اور ایک سوال تھا اس بادشاہ کے بارے میں اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی سلطنت عطا فرمائی ذوالقرنین جس کا ذکر آپ پڑھیں گے اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو یاجوج ماجوج کا ذکر ملے گا یہ قوم تھی جس کو ذوالقرنین نے ایک جگہ بند کر دیا تھا ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی تھی پھر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ملے گا ان کی ملاقات آپس میں کیسے ہوئی کچھ خطاب عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ہم ان تمام باتوں کے کرنے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اشارات ہیں کچھ ایسا ذکر ہے جس سے انسان کو قیامت کی وقت آخر کی یاد آتی ہے تو اگر ہم تمہید کے طور پہ تھوڑا سا سورہ عصر کا ذکر کر لیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ جو کچھ ہم اس کے اندر پڑھیں گے زمانہ ہی تو ہے نا وقت گزرتا ہوا وقت کچھ ایسے واقعات جو گزرے ہوئے وقت کے اندر پیش آئے کہ انسان خسارے میں ہے ان خسر یعنی ساری کی ساری انسانیت ہی خسارے میں ہے پھر وہ اس سے استثنا دیتا ہے تو استثنا کیا دیتا ہے وہ وہ کہتا ہے بھائی سوائے ان لوگوں کے اللہ الذین آمنوا وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر تو انسانیت ساری کی ساری ہی ڈوب گئی ساری کی ساری ہی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گئی سوائے چند لوگوں کے اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور صرف ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہیں گئے کچھ عمل بھی کیا اچھا عمل کیا لوگوں کو تلقین بھی کی لوگوں کو سچ بھی بتایا اور ساتھ ہی جب سچ بتانے کی وجہ سے پریشانیاں آئیں اب اصحاب کہف اپنے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں کو قبول نہیں کر رہے تھے تو ان کے راستے میں کچھ پریشانیاں آئیں جس کی وجہ سے وہ جا کر ایک غار میں چھپ گئے کون اپنا گھر چھوڑ کر اور اپنا محلہ چھوڑ کر غار میں چھپ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِبْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُتِ وَالثَّمَرَاتِ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال کے نقصان سے جان کے نقصان سے قربانی مانگیں گے تم سے وبشر بسرین اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجیے تو سورہ اثر بھی یہی کہہ رہی ہے قرآن جگہ جگہ آپ کو یہی کہہ رہے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلیں گے تو کہیں کہیں آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو آپ کو پسند ہیں کہیں نہ کہیں شیطان اپنے پھندے لے کر جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ یار یہ کام کر لو آسان کام ہے جب آپ سیدھے راستے پہ جاتے ہیں تو سیدھے راستے پہ اگر رکاوٹ کھڑی ہو جائے تو انسان کی فطرت میں تھوڑی سی زد ہے وہ کہتے نہیں میں تو چل کے رہوں گا اس پہ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے اس کو دوسری طرف ایک دوسرا راستہ دکھا دیا جائے کہ یہاں نہیں جاؤ وہاں چلے جاؤ وہ آسان ہے تو وہ آسان راستے کی طرف مڑ جاتا ہے اس کو ڈسٹریکٹ کرنا آسان ہے اپنے راستے سے ہٹا دینا آسان ہے اس کا راستہ روکنا مشکل ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ دی جائے بلکہ آپ کو ایک دوسرا راستہ دکھا دیا جائے جو کہ آسان راستہ ہے آپ کہیں چھوڑو یار یہ کون کرتا ہے یہ کر لیتے ہیں یہ آسان ایزی کام ہے فلاں خوشخبری کسی کو سنا دو تو جنت واجب ہو جائے گی آتی ہیں نا یہ خبریں جمعے کی مبارکباد دے دو تو فلاں فلاں چیزیں مل جائیں گی سو یہ کیا ہے آپ کو آسان راستہ دکھانے کے بجائے آسان راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ اس راستے پہ نہ چلیں جو بتایا گیا راستہ ہے آپ اس سے کہیں ہٹ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عوجا تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی کوئی کجی نہیں رکھی کوئی کنفیوزنگ بات نہیں رکھی سب باتیں سیدھی سیدھی بیان کر دی جو ماننے والی باتیں ہیں وہ بالکل سیدھی ہیں جن کو ہم ایمانیات کہتے ہیں وہ ساری بالکل سٹریٹ ہیں اللہ ایک ہے قل ہو اللہ احد اس میں کچھ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ایک ہے شاید تھوڑا سا زیادہ ہو تھوڑا سا کم ہو کوئی کنفیوژن نہیں ہے بالکل سیدھی بات کا اللہ للعالمین آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اس میں کوئی کنفیوژن ہے نہیں ہے آپ ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی ڈھونڈنے کے لیے تو جتنی باتیں ایمانیات سے متعلق ہیں وہ سب کی سب بالکل سیدھی ہیں ہاں اس نے کچھ متشابہات رکھی ہیں جس کا ذکر وہ خود بھی کر دیتا ہے اس کے پیچھے وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل میں بیماری ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ ادھر ادھر اصل کام چھوڑ کے دوسری طرف لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی بالکل سیدھی بات کرنے والی کتاب ہے قیم اور اس لیے کہ جو عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے جو طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے اس سے لوگوں کو ڈرا دے یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے اس پہ اس کا نظام چلنا چاہیے جو اس نظام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی مرضی ہے وہ چاہے تو کبھی سزا بھی دیتا ہے اور چاہے تو کبھی درگزر بھی کرتا ہے ڈھیل بھی دے دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو توڑ پھوڑ کی طرف لے جاتا ہے من لا آہستہ آہستہ گریجولی وہ ٹوٹ پھوٹ کی طرف اس کو لے جاتا ہے اور اب وہ شخص جو کہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے جو محنت کر رہا ہے دین کی اس کو خوشخبری بھی سنا دے تو کتاب دو کام کر رہی ہے جو ڈرنے والے ہونے چاہیے ان کو ڈرا رہی ہے اور جنہیں خوشخبری سنانی ہے ان کو خوشخبری سنا رہی ہے حسنا کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے بہترین اجر ہے اور یہ اجر کبھی ختم نہیں ہوگا جو ٹھکانہ یہاں کی ساٹھ ستر سال کی زندگی میں تکلیف اٹھا کر تھوڑی پریشانیاں سہ کر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے آپ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں خالدین ابدا اس میں رہیں گے کبھی موت نہیں آئے گی اور ان لوگوں کو ڈرائے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے لم یلد ولم یولد اسے ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بیٹا اور بیٹی تو کمزوری کی نشانی ہے نا جس کے اولاد نہیں ہوتی یا جس کے جس کے بیٹے نہیں ہوتے آج کل تو بیٹے ویسے نالائق ہیں کافی زیادہ تر لیکن جس کے بیٹے نہیں ہوتے تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بڑھاپے میں کیا بنے گا میرا بڑھاپے کا کوئی سہارا ہوگا یا نہیں ہوگا آج کل کے بیٹے ویسے ابا یہاں ہوتے ہیں بچے باہر ہوتے ہیں زیادہ تر بیٹے میں نے دیکھے ہیں کہ وہ باہر ہی ہوتے ہیں ابا بےچارے یہاں وہی بڑھاپا جس سے پال پوس کے بڑا کیا تھا وہ اب انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے بےچارا بس فون کر رہا ہوتا ہے تو یہ بیٹا کیا ہے اولاد کیا ہے کمزوری کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرا میرا کیا ہوگا آگے جا کے وہ سمت ہے بے نیاز ہے بہت طاقتور ہے تو بھائی اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے اس بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس کوئی علم جب ان سے کہتے تھے نا کہ بھائی یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو بس یہی کرتے سنا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی دلیل اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں کسی کتاب سے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں تمہارے پاس دلیل لکھی ہوئی ہے وہ دلیل لے کر آؤ وہ کتاب بھی ایسی ہو جو ہم نے نازل کی ہو انسان کی لکھی ہوئی نہ ہو تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس صرف یہی دلیل تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں کیونکہ وہ ایسے کر رہے تھے تو ہم بھی ایسے کر لیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کبرت کلیمتن تخرج من افواہم جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جسارت کرتے ہیں اس کے اوپر ایسی عیب لگا کر دبا اور سوائے اس کے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوشش کرتے تھے لوگوں کو منانے کی کوشش کرتے تھے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ آپ کی بات نہیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے وہاں آپ نے جو ہے پتھر کھائے خون سے جوتے جو ہیں وہ لہو لہان ہو گئے اور وہ دعا ہے طائف کے باہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کا دل کٹ جائے گا اللہم علیہ کا اشکو قوتی کہ اے اللہ میں آپ سے شکوا کرتا ہوں اپنی کمزوری کا وقلت حیلتی اور اپنی اپنی تدبیر کے کمزور ہونے کا ناکارہ ہونے کا ناکام ہونے کا وہ ہوا نہیں الناس اور اس بات کا کہ میرا زور نہیں چلتا ان لوگوں کے اوپر تو جب بار بار اس طرح کی کیفیت آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو رویا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں فلاں اللہ کا باخلا بحاد اصفہ کہ آپ کیوں ان کی باتوں کے اوپر اپنے آپ کو غم میں ہلاک کیے دے رہے ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ بھائی آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے ان کو جنت تک ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا آپ کا کام نہیں ہے ہم اکثر جب کسی کے اوپر کسی کو دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہمارا پرسنل مسئلہ یہ کہ اس کو پکڑ کے لے جا کے جنت میں چھوڑ کے آنا ہے نہیں یہ کام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا تھا آپ کا کام بما علینا بات کو پہنچا دینا ہے بات کو پہنچانے کا سلیقہ سیکھنا میرا اور آپ کا کام ہے اس پہ ایک چھوٹی سی بات آخر میں کر کے بات ختم کروں گا کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اصحاب کاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جال نما زینت اللہ احسن ہم نے زمین پر یہ زینت والی چیزیں بنائی اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو دیکھیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے وَإِنَّا مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا اور ہم یقیناً زمین ہے اس کی جو خوبصورتیاں ہیں اس کو ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو چٹیل میدان میں بدل دیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی ایک دو واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ کوئی صاحب اچانک سے ٹکرا جاتے ہیں اور نہ جان نہ پہچان میں آپ کا مہمان اب آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے نا تو میں آپ کو اگر تفسیر پڑھا رہا ہوں تو اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے پاس میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا کہ سلیم بھائی راستے میں جا رہے ہیں میں ان کو نہیں جانتا میں پکڑ کے نہ ان کو باتیں بتانا شروع کروں گا بھائی ایسے ایسے ایسے کرنا چاہیے آپ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے درمیان تبلیغ شروع کی تھی چالیس سال زندگی کے انگریزی میں کہتے ہیں ہم لیس کیریکٹر کے ساتھ گزارے تھے تو جا کے بعد میں وزن پیدا ہوا تھا پہلے تعلق بنایا جاتا ہے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ان باکس میں اچانک سے ان نون نمبر سے ایک میسج نازل ہوتا ہے وہ بتاتا ہے آپ کو ایسے ایسے کرنا چاہیے بھائی تم کون ہو یار تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کو آسن طریقے سے دین کی طرف بلاؤ تو آسن طریقہ سیکھنا ہمارا کام جس کے بارے میں آپ کو بہت فکر ہے اس سے دوستی کریں سلام دعا بڑھائیں تعلق پیدا کریں اور اس کو بولیں یار چلو ذرا میرے ساتھ نماز پڑھنے تو چلو ایک دفعہ پھر اس کے لیے دعا کریں یہ نہیں اس کو پکڑا اور اٹھا کر چل بھائی یہ نہیں کرنا ہے شاید شروع میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ احسن طریقے سے بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکے ہماری وجہ سے دین سے کوئی متنفر ہو گیا اور وہ پہلے ایک نماز پڑھتا تھا ہماری شکل دیکھ کے اس نے کہا چلو بھائی ایک بھی نہیں پڑھوں گا میں گھر پہ ہی پڑھتا ہوں زیادہ بہتر ہے یہ مل جاتے ہیں خام خام باتیں سناتے رہتے ہیں مجھے تو یہ ہمارا قصور ہے تو پہلے تعلق بنایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال ان لوگوں کے اندر گزارے ایک ریپوٹیشن بنائی تب بات میں ان کو محسوس ہوا کہ ہاں جو بات یہ کہہ رہے ہیں سننے کے قابل ہے اس میں بھی کچھ ایسے بدنصیب تھے کہ جنہوں نے بات نہیں سنی پھر اس کائنات کے چنیدہ ترین لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رکھے گئے صحابہ کرام ان کو دین میں داخل ہونے کے لیے پورا ٹائم ملا جتنا قرآن نازل ہوا ہمیں جلدی ہوتی ہے دو دن میں بندے کو جو ہے نا وہ حاجی صاحب بنا کے کھڑا کر دیں تو یہ نہیں کرنا ہے آہستہ آہستہ وقت لیں اس کی بھی زندگی پڑی ہے آپ کی بھی پڑی ہے دس سال کا منصوبہ بنائیں گے اس بندے کو لے کے نہ میں نے گھیر کے دین میں لے کر آنا ہے دس پندرہ سال میں خود ہی آپ کی رفتار ٹھنڈی ہو جائے گی خود ہی مزاج میں تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک آ جائے گی جلد بازی کریں گے تو ہو سکتا ہے الٹا ہاتھ سے ہی اکھڑ جائے بندہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں حوصلہ دے ہمیں ہمت دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و